اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا